اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں آئے گی میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور راہ کر رہے گی کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب یعنی لوہے محفوظ میں درج نہ ہو